ہے ماشاء اللہ آپ کے لیے سنندر اونچے یعنی۔ درجے کا جو ہے بادشاہ تو بہت بہت اونچے درجے کو لائے ڈیڑھ در بولی گزرا بادشاہ پاس پہ آپ درجے کی چھٹی ہوتی ہے آج کے دن چھٹی ہوتی ہے آج کیجیے اچھا آپ کے کام چھٹی ہے بنیادی طور پر کام کرنے والے ہیں بنیادی طور پر کام کرنے والے ہیں سلسلے میں تو بہت سارے تیمور ہیں تیمور نام کا کافی چکی ہے اچھا اچھا کرامت دیکھو یہاں سے چپ کیا گاڑی کو یہاں سے چپ کرا ہاں؟ آپ روحانی نظام سمجھ میں آنا آسان ہوگا ہاں؟ غرض یہ ہے کہ بہت ساری باتیں معلومات میں تو ہمارے ہیں ہاں؟ معلومات میں تو بہت سی باتیں ہیں عمل میں وہ زندہ نہیں ہوئی ہیں اس کی کیا وجہ ہے چیز کا معلومات میں ہمیں تو کافی نہیں ہے اس چیز سے فائدہ رہنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہماری معلومات میں سے فائدہ لینے کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ معلومات میں معلومات جو ہے وہ معاملات ہو جائے گی اس کے مطابق عمل آدمی ہو جائے تو تب اور معلوم معمول میں بدلنے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے اس بات کی ضرورت اور اہمیت کیا اصل نہ ہوں گے کی ضرورت اور ہم اس کی مجھے کتنی ضرورت ہے کتنی لگ لیا ہمیں اس کا دھیان نہیں ہے کیا کرنا کہ معلومات کی بات ہوتی ہے اب اشیاء آدمی کی چیزیں ان کے بارے میں ہمیں فوائد نقصان کا فوائد نقصان دہ میں ہیں ان کے نقصان ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کا حاصل کرنے میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ان کا حاصل کرنے کی کوشش آسان اور ان کے ضائع ہونے کے کافی آدمی کو ہو جب ماضی وسائل آدمی کے ضائع ہوں تو آدمی کو خوف ہوتی ہے اور جب ماضی وسائل حاصل نہ ہوں آدمی کو خوف ہوتی ہے اور ماضی وسائل کو حاصل کرنے کے لیے مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا آسان ہے ان سے ماضی فائدہ مند رہا ہو اور وہاں آدمی کو جان کا خطرہ ہو تو اس میں جان کا خطرہ کہتے ہیں موت تو لکھی ہوئی ہے جائے گی آج اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں پاکستان ہندوستان کے لوگ ادھر کر کے جاتے ہیں اور بغیر ویزے کے جاتے ہیں میں نے وہ ساتھی سے پوچھا کہ آپ کو یہاں کا ویزا نہیں لگے وہ تو کیسے آ گیا اس نے بتایا کہ یہاں کسی صحرا میں جنگل میں اتارتے ہیں پھر وہاں سے پیدل چلتے ہیں ہم بھوکے پیاسے پھر کسی سے داخلہ کرتے ہیں اندر آتے ہیں تو اس کے لیے مشقت برداشت کرنا ہوتا ہوں اس میں آپ وجہ معلوم کر لیجیے اس لیے مشقت برداشت کرنا آسان ہے اللہ کی رضا کے لیے مشقت برداشت کرنا مشکل ہے وہ کے ضائع ہونے آدمی کو کوفت ہوتی ہے عمل کے ضائع ہونے میں دین کے ضائع ہونے میں خوف نہیں ہوتی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کا احساس نہ ہونا دھیان دینا دو واقعات بلانا نفید صاحب رحمۃ اللہ نے صاحبوں میں لکھے ہیں ایک حضور صاحب کے زمانے کا واقعہ ہے ایک عثمان رضی جی اللہ زمانے کے ایک شادی باغ میں کھڑے تھے کھجوروں کے باغ اور میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب فصل پکنے کی ہوتی تھی سارے گھر والے باغ میں منتقل ہو جاتے تھے آرمی گھر جمرا میں گرمیوں کے موسم میں پکتی شام کو سب منتقل ہو جاتے تھے وہیں پر فصل کو بھی سنبھالتے تھے دیکھ بھال بھی کرتے تھے رابی رضی اللہ میں باغ میں کھڑا کر نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران دھیان خریدنے گے طرف چلا ان کے پکے ہوئے خوشے لٹک رہے ہیں اور بھلے معلوم ہوئے اور جب نماز کی طرف دھیان واپس ہوا تو بھول گئے تھے کہ کتنے کہاں سے بس ہم نے آ کر حضور میں حاضر ہو کر اور میں اس بات کو میں رکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں جس نے نماز کا دھیان خراب کیا ہے اور آپ نے وہ باغ جو ہے ان کے رشتے داروں میں تقسیم کیا پچاس ہزار دھرم کی مالیت کا باغ تھا آج کل کے ساتھ اس کی مالیت کا نظر لگائے ہیں تو سو سو دھرم میں ایک منٹ ہوتا تھا پچاس ہزار کے کتنے اونٹ ہوئے پانچ سو اونٹ ہو گئے پانچ سو اونٹ ہو گئے آج کل جو ہے تو اونٹ ہو سٹر ساٹھ ہزار سترہ ہزار کا ایک منٹ ہے پچاس ہزار کے لگاؤ پچاس ہزار کو پانچ سو ہزار روپئے کتنا ہو گیا ڈھائی کروڑ روپے اس کو نماز نفل نماز کے دھیان پر قربان کر یہ اللہ کا تعلق ہے غیر ایمانی کے سب کا تعلق ہے اور لکھا ہے باقی لکھا ہے رحمت اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو کہتے ہیں نسبت حیرتی مانی الگ الگ ساتھ الگ کی مختلف واسطے رابطے ہیں ان کا اپنا اپنا نام ہے کہتے ہیں اس کو اللہ کے ساتھ نسبت حیا کل ہے اس کے نسپتل ہے اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو نسبت ہے تعلق کی اس کو کہتے ہیں نسبت غیرت ایمانی اس کو اس آدمی کو ایمان کی اتنی غیرت حاصل ہے کہ اس نے جس جس دنیا کی مال نے دھیان کو خراب کیا ہے اس کو ہی ختم کیا قربانی اس اب اس کو جو اللہ کا تعلق حاصل ہوگا سائڈ میں نہیں ہو سکتا قربانی تعلق پر اس نے اپنے مال کو قربان کیا ہمارے اسکول کے استاد صاحب ہوتے تھے پرائمری اسکول کے ساتھ آپ نے سطح کے مطابق فوج کرتے ہیں حالات وقت کیا سنا کرتے ہیں مڈل والے اپنی سطح کے مطابق آئی والے اپنی سطح کے مطابق تو انہوں نے سنایا نکال کے ایک آدمی نے آپ پھر آگے ہو گھر بیٹھے پہلی دفعہ جو آدمی آتا ہے اس کو سننے میں میری آواز تکلیف ہو سکتی آپ اس آپ بھی آگے ہوتے ہیں اس کا علاج ہوتا ہے آگے آنا پہلی بار آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہے پہلی بار آتا ہے وہ بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی کمال والا ہے تو پہلے کے خالص ہو کر پیچھے اچانک سمجھایا کہ تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیٹھو رہے تھے تو کچھ تو وقت ضائع ہو رہا ہے کیا بات کر رہے تھے ہاں وہ ہمارے اسکول والے ساتھ سال میں سنایا ان کے ساتھ کہ ایک آدمی کی وہاں اسکولوں میں تو یہ اس معاشرے کی بڑی باتیں بات ہے انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی کو کسی سے محبت تھی تو اس کے لیے ایک چائے کی پیالی چڑھائی اس نے کہا بس ایک پہلی چائے آپ نے بنائی اس نے کہا پر ایک پہلی چائے بنائی ہے سر ایک پوچھا نہ بنائی کس چیز پر نوٹوں کی آگ جلا کر چائے کی ایک پہلی بنائی ہے نوٹوں کی آگ جلائی ہے اس پر پہلی چائے بنائی ہے یہ محبت کے ثبوت کے لیے تھی اللہ والوں کے اس طرح کا ثبوت ہے محبت کا دربار لائی بکر صدیق رضی اللہ کا جو شروع ہوا ہے اسلام میں شروع میں جو داخل ہوئے ہیں چھ دکانیں ریشمی کپڑے اور جس وقت ہجرت پر گئے ہیں تو ہجرت میں آپ کا کتنا دونوں اس آپ کی مالیت ہجرت جائیں گے اور غالباً پچاس ہزار درم لے کر پچاس ہزار درم لے کر میں داخل ہوئے کہ کا آپ کے پاس ٹھہرے آپ ہمارے میری اونٹنی معمور ہے اس کو جہاں بیٹھے گی وہاں میرا جانا ہوگا تو اونٹنی جا کر پہلے آئی خالی جگہ پر بیٹھ گئی خالی جگہ پر بیٹھ گئی تو اس میں آپ نے پوچھا کس کی جگہ ہے لوگوں نے کہا کہ یہ مدینہ منورہ کے یتیم بچے ہیں ان کی زمین ہے اور اس میں کاشت نہیں ہوتی ہے اس میں اس کو لوگ کھجوریں خشک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کھجوروں کی فصل کی ضرورت ہے کہ اس کو پچا کر خشک کیا جائے استعمال کرتے ہیں تو اس پر ہم نے فرمایا کہ زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم اس زمین کو ایسے ہی دے دیتے کہ آپ نے ایسے نہیں اور صدیق اجلاس ضلع نے آپ نے فرمایا کہ پیسے ادا کرو ان نے پیسے ادا کیے اور مسجد نبی کی زمین میں مل جائے یہ بکر صدیق خرید کر دا اور وقف کر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد جو ہے اس میں زیروں پر لکھے ہوئے حال ہی مقصد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سرخ ترکوں کے زمانے بنے یہ باقی گاڑیوں کا ایسے اگلی گاڑی کا اگلا خرچ ہے جس میں محراب آ رہی ہے یہ عثمان رضی اللہ کی دور کی تفصیل ہے اور جس میں آپ کا نمبر ہے اور آپ کی محراب ہے نمبر ہے اور اگر جمنا تو اتنا ایسا سارا کی قیمت اگر بکر اتنا ادا کی مسجد آپ نے اپنی زرخری زمین میں بنائی ہے کسی کے وقت لے کر نہیں ملائی ہاں آپ نے پیسے ادا کیے پھر جو ہے تو یہاں تک کرتے کرتے کرتے کرتے تبوک پر ایسا تبوک کے موقع پر ایسا وقت آیا ہے تو اس میں آپ کا چندہ آپ چندہ لے کر آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ چندہ لے کر آئے آج عثمان رضی اللہ چندہ لے کر آئے اور عثمان رضی اللہ نے تو دس ہزار کا لشکر کا دس کا تیس تیس ہزار کا لشکر دس ہزار آدمیوں کا خرچہ لے کر آئے ان کا اصل سواریاں کھانا پینے سارا لے کر آئے دس ہزار کا خرچہ خرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا کہ اس کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ کرے اس کے لیے کافی انہوں نے فاروق نے ہمیں پوچھا کہ کیا لے کر آئے نے کہا آدھا مال لے کر آئے آدھا مال کر کے تھوڑا آدھا مال لے کر آئے ہوں اور بات ہے کس طرح میرا خیال تھا کس طرح میں چندے میں وہ بغیر سے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس میرے مالی بہت اچھی ہے ان کی مالی الگ ایسی نہیں ہے وہ جب لے کر آیا چند تو ان سے حضور نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا لے کر آئے ہو سوال کے میرے فرق ہے کیا چھوڑ کر آئے تم نے کہا اللہ رسول کا نام چھوڑ کر چند ایک گھٹی اس وقت پھر حال یہاں کو پہنچا ہے اتنے بڑے مالدار تاجر کا حال یہاں کو پہنچا ہے کہ ان کی گھر میں کچھ بھی نہیں رہا سارا لگا ہے واقعہ سبند میں یاد آیا جو واقعہ ہے نا خندق میں خندق کھوڑ کر صاحب اکرام پیچھے پہاڑ ہے جبل صلاح اس کی پناہ میں آگے خندق کھود کھود لیے اور درمیان میں لشکر پڑا گیا کیونکہ لڑنے کے حالات نہیں تھے اور مردوں کو جو ہے تو خندق کے پیچھے محفوظ کیا عورتوں کو قلعے محفوظ کیا تو جو راشن تھا وہ تو ان کے لیے چھوڑا ہے چودہ سو کا لشکر جو ہے تو ہم یہاں پر آیا ہے اور اس میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے سارے پڑے ہوئے ہیں کہ کھانے کا کچھ نہیں ہے سر سے بچنے کا کچھ نہیں ہے اس میں جب چند دن محاصرہ ہوا اور جنگنی شروع ہوئی تو ایک بہت بڑا پہلوان تھا امر ادوت کا نام تھا امر ابدود امر ادوت جو ہے یہ سو ایسا کمانڈر تھا کہ سو آدمی سے اکیلا تھا ہم نے پاکستان فوج کے کمانڈر دیکھے کہ ایک آدمی تیس آدمی سے لڑ سکتا ہے اور دو ہاتھوں سے تیس آدمیوں کو آدھے گھنٹے میں قتل کر سکتا انہوں نے امر بہت سو آدمیوں سے لڑتا تھا اس کا مشہور تھا کہ امر افرید جو ہے سو آدمیوں سے اکیلے لڑتا ہے تو اس کو مزہ نہیں آیا کچھ لڑائی ہو ہی نہیں بس پڑے ہوئے ہیں اس نے گھوڑے کو دوڑایا اور سلان لگا کر خندق کو پار کیا اور اسے آواز لگائی کہ کوئی میرے مقابلے میں آنے والا ہے حالیہ مبارک کی ہے سب احترام اس نے اس کا دبدبا چھوڑ رکھی کہ کوئی اٹھا ہی ایک بار نہ لگایا دوسری بار نہ لگایا کسی بار نہ لگایا تو طبیعت اللہ نے اٹھے اور بائیس سال عمر میں کیا سمرا عمر میں بائیس ہے دیکھو ڈاکٹر بوڑھے بیس لوگ لوگ بولے ہیں بائیس عمر اس کے کھڑے ہوئے دوسرے نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ پھر اس نے نعرے لگائے تین نعرے پھر اٹھا جو جی، پھر پھر آپ نے دیکھا کوئی نہیں اٹھا پڑا بیٹھ جاؤ پھر اس نے جو ہے نعرے لگائے پھر کوئی نہیں اٹھا پھر اردو نے اٹھے پھر کہ اللہ کا نام لے کر جاؤ بالکل موت کے منہ میں ہاتھ ڈال دیں کوئی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں اس بار جو ہے تو وہ جو جنگ سے کہا جاؤ بتیجیے میں تمہارے خون سبزی تلوار کو رنگنا نہیں چاہتا میں تمہارے خون سے تلوار کو رنگنا چاہتا ہوں تو وار کیا اسے جو وار کیا ہے اگر ڈھال پکڑی ہے تو اس کی وار نے ڈھال کو کاٹا ہے لوہے کی ڈھال کو ایسا پہلوانا اور جنگ شروع ہو گئی اور اس میں میں گھر اڑی اور کچھ نظر نہیں آ رہا اس میں جی اب کیا ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد آئے نے وار کیا اور خود کو کاٹا سر کو کاٹ کے آدمی کو دو ٹکڑے کر کے پھینکا تقدیر کے بلند کیا زیادہ اندازہ ہوا کہ جان کی مال کی قربانی بہت عظیم چیز ہے جان کی قربانی کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جانی قربانی تو عجیب بادشاہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر وہ بکر صدیق رضی اللہ علیہ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ کھڑا نہیں بول جگہ ایسے کہ گویا ساری جنگ کا زور یہاں پر آئے یہ ثبوت ہیں جی وفا کے ثبوت ہیں محبت اور وفاق ہے ثبوت ہیں پھر پتا چلتا ہے کتنا تعلق ہوا کوئی بات پوچھا تو ذکر کرتے ہیں غور کرتے ہیں آر زمانے کا جو واقعہ تھا نا وہ واقعہ ایسا ہے کہ ان میں ایک شادی ہیں وہ باغ میں کھڑے ہوئے تھے باغ پکا ہوا تھا بہت گنجان گنجان باغ تھا اور اس میں جو ہے تو ایک پرندہ آیا وہ پھنس گیا باغ اڑتا اوڑ رہا راستہ نہیں مل رہا ان کی نگاہ پرندے کے ساتھ ایسے ایسے ہوئی اور جب دھیان نماز پر واپس ہوا تو رساس گرتا باسم نے کہا کہ اس باغ کو میں نے نہیں چھوڑا اس پہلے باغ کو تو حضور نے تقسیم کر دیا تھا ان رشتے داروں میں جہاں نے تقسیم کر دیا تھا کا سلا ہو جاتا ہے اور ایک کو پھر اس باغ نے پھوک کر کے دینی کاموں میں استعمال کیا تو یہ ثبوت ہیں جی وفا اور محبت کے ثبوت ہیں صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجلس کے کہتے ہیں سب سے فخر جو ہے اس میں جب کوئی کپڑا پہنا بہت پسند آیا تو سب دینا ہاں جی۔ کھانا کھانا شروع کیا بہت پسند آیا بہت ذائقہ محسوس ہوا اس کو اللہ کے رستے میں دینا ضروری ہے کافی درخت چکا ہو رہا ہے <laughs> خپل نه چې ودی صاحب نے مسجد میں بیان کیا صدقہ کرنے کے گھر پر آیا تو گھر بندے مرغی سے بکر کے چڑھائی ہوئی سنگے تم نے کہا دیا جھوکڑی پتا جماعت کی ہوئی کی کولواڑی کو <laughs> کیا وہ لوگوں سے ہم نے کہا تم نے لوگ صدقہ کرے ہمیں لا کر دیں نہ سمجھے صدقہ کرنا شروع کرتے ہی بیان ہو گیا جی خرید صاحب نے کہا دوسرا واقعہ پوچھا بیان ہو گیا اور کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں گے جی میں اس طرح ہے کہ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ نماز کے اہتمام کی توفیق دے دینا تو اس کی یہ باتیں درست ہو جاتی ہیں اس کی باتیں درست نہ ہوں تو نماز کے اہتمام کی توفیق بھی نہیں ہوتی دیکھ لیں آپ ہاں جی؟ اس بات کو زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ باقی زندگی میں اگر کوتا ہی ہو تو نماز کا اہتمام ہوتا Yeah. نے پہنچایا کا جو آیا ہوا ہے اس میں دو باتیں ہوتی ہیں یا تو اس کی اہتمام کی توفیق نہیں ہوتی اس اس آدمی آدمی کی زندگی میں ہوں اس کو نماز کے اہتمام کی توفیق محال ہے ہے ہاں جی، پڑھ رہا ہے اس کی باقاعدگی تو ہے پڑھ رہا ہے پھر اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے ہاں جی۔ ہمارے مانسرا مدرسے میں ایک مدرس تھا طلباء مدرسے کے طلباء والدین نے جب زور سے داخل کیا تو نماز میں ڈنڈی مارتے رہتے ہیں نماز میں سستی کرنا چھوڑ بھی دینا کرتے رہتے ہیں پڑھتے مدرسے میں وہ بزرگ ایسے تھے کہ وہ آدمی کو بتا دیتے تھے کہ تمہیں نماز پڑھی ہے تمہیں نہیں پڑھی سب آپ ہوتے ہوتا بڑے جی ایسا کیسے بند ہوتا تھا کہ نماز نہیں پڑھی ہے کہتا داری جب آدمی سامنے آتا ہے تو مجھے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کو نماز نہیں پڑی تو بعض اوقات لوگوں نے بعض اوقات میں کشپ غلط ہوا آدمی پڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اس نے نہیں پڑی لوگوں نے کہا کہ استاد جی تھوڑی مجھ کرو میں بڑا اچھا استاد جی ہوتا تو یار یہ پتہ لگ جاتا ماں تجربہ کر رہے مجھ کرو وہ استاد جی یہ نہیں کرو ہاں؟ مار پڑی تو استاد صاحب کو نہیں پڑی ہوئی میں نے تجربہ کیا ہوا تو کسی نے پوچھا کہ استاد جی اس بات لوگ کے نماز پڑھی ہوئی آپ کہ بخود کا خطرہ ہے یہ نماز قبول نہیں تھی یہ نماز قبول نہیں تھی کیونکہ اس کے پہلے پر روشنی نہیں ہوئی نماز یہ نماز قبول تھی نہیں پڑھی تھی تو تھی قبول نہیں اب لال صاحب اریبیا وغیرہ لوگ جو فراکشن کرنے کے لیے آئے ہیں سال آ سال تک نمازیں پڑھتے رہے ہیں پڑھاتے رہے ہیں کوئی بھی نہیں تھی پابندی کر رہے تھے لیکن قبول نہیں تھی تو انہوں نے جو ہے تو خاص طور سے نماز کی پابندی کی آپ حیران نہیں گے ہمارے چار مہینے لگائے ہوئے ساتھی پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر صاحبان چار مہینے لگائے ہوئے صبح کی نماز نہیں ہمارے سلسلے ہیں بیت حضرات سر کرنے والے ڈاکٹر صاحبان صبح کی نماز میں کبھی آ سکتے ہیں نہیں چار مہینے لگائے ساتھی کالی میں میں دیکھے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے غلط دوست ہیں اس سے کہہ ہوں عمر زیادہ ہو گئی ہے آپ ہے تو دن کو کام کروں تو پھر شام کو کام نہیں کر سکتا